یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے ان سے سالبہ بن وبی مالک نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی خواتین میں کچھ چادریں تقسیم کیں ایک نئی چادر بچ گئی تو بعض حضرات نے جو آپ کے پاس ہی تھے کہا یا امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہیں ان کی مراد آپ کی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے تھی لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ام سلیت رضی اللہ عنہ اس کی زیادہ مستحق ہے یہ ام سلیت رضی اللہ عنہ ان انصاری خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ عہد کی لڑائی کے موقع پر ہمارے لیے مشکیزیں پانی کے اٹھا کر لاتی تھیں ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا حدیث میں لفظ تز فرو کا معنی یہ ہے کہ سیتی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکاسی